عمر بن حفص بن غیاس نے جو امام بخاری رحمہ اللہ کے شیخ ہیں بیان کیا کہا ہم سے ہمارے والد نے بیان کیا ان سے یزید بن ابی عبید نے بیان کیا اور انہوں نے سلمہ بن رضی اللہ عنہوں سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سات غزووں میں شریک رہا ہوں اور نو ایسی لڑائیوں میں گیا ہوں جن کو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا کبھی ہمارے امیر ابو بکر ہوتے اور کبھی اسامہ رضی اللہ عنہ ہوتے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار دو سو اکہتر